السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کے انتیسویں لیکچر کے ساتھ پجائے شاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ لیکچر میں ہم نے لیزز کے حوالے سے ڈسکلوجر کی بات کی تھی اور ہم نے پریزنٹ ویلیو کا بہت ذکر کیا تھا میں نے اس لیکچر میں یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ پریزنٹ ویلیو کے حوالے سے اور یہ کیلکولیشنز جو ہیں ان کے حوالے سے ہم اگلے لیکچر میں یعنی اس لیکچر کے اندر آپ سے مزید گفتگو کریں گے تو آج کے لیکچر میں ہم پریزنٹ ویلیو کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے آئی آر آر کی کیلکولیشنز وغیرہ جو ہیں وہ آپ فائنینشیل مینجمنٹ کی سیریز میں کر چکے ہوں گے لہذا اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ایک لیس پیریڈ کے اندر یا ایک لیس کے دوران انسٹالمنٹس اگر ایڈوانس میں دے دی جاتی ہیں یا ایڈوانس میں کی جاتی ہیں اس کا ایفیکٹ آئی آر آر پہ کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر ایک نارمل چیز چلتی ہے یا نارمل لیز چلتی ہے یعنی جس میں کہ صرف سیکیورٹی ڈپازٹ دیا ہوا ہے اور ایڈوانس پیمنٹس جو ہیں یا کوئی نہیں ہے اور لیس انسٹالمنٹس جو ہیں وہ سال کے آخر میں جا رہی ہیں تو پھر کیا سچویشن آتی ہے تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں پرزنٹ ویلو اور اس کے اس کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے سمجھ سمجھیں گے ہم اور یہ کیلکولیشنز جو ہیں پھر لیس کے حوالے سے ہی ہم کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا فرق آتا ہے تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں پرزنٹ ویلو کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے اور یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ فریم ورک جو انٹرنیشنل کاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کا یہ کنسپچل فریم ورک ہے اس کے اندر اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے دی ہوئی ہے کہ ا current estimate of the present discounted value of the future net cash flows in the normal course of business. یہ definition ہے present value کا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ current estimate یعنی یہ ایک estimation ہے کہ آج کے حساب سے آئندہ میں جو ہمیں نیٹ انفلو ہونا ہے وہ آج کے حساب سے اس کا ویلیو کیا ہوگا یعنی آنے والے وقت میں آنے والے سالوں میں آنے والے مہینوں میں جو ہمیں آمدن ہونی ہے وہ اگر سب کی سب جو ہے وہ آج ہمیں وصول ہو جائے تو وہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو آج وصول ہونے کا کیا ہونا چاہیے یہ پریزنٹ ویلیو کا بیسک ایک جو ہے کانسپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جو انکم ہونی ہے یا انفلو جو کیش کا ہونا ہے وہ آج کے حساب سے اگر ہم وصول کر لیتے ہیں تو کیا اس کی ویلیو بنتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہم چیز کرتے ہیں یا یہ کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ کیلکولیشن ایک کسی ایسٹیمیٹڈ یا کسی گیون ایزمپشن کی بیسس پہ ہوگی وہ ایزمپشن جو ہے وہ کیا ہوئے گی وہ آم ہم کیا چیز جو ہے اس کے اوپر بیس کر کے یہ کیلکولیشن کریں گے وہ چیز جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یا انٹرسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر ہم بیس کرتے ہیں کہ جی جیسے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آئندہ بھی وہی رہے گا تو یہ بیسکلی آپ کا ڈیفینیشن ہے پرزینٹ ویلو کا اب ہمیں یہ چیز تو پتا ہی ہے کہ جی آج میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کو میں سو روپیہ دے رہا ہوں یا ایک روپیہ دیتا ہوں تو اس کا جو قوت خرید جو ہے اس کی سو روپے کی وہ آج کے زمانے میں آج کے دن کچھ اور ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ سو روپیہ بھائی میں آپ کو سو روپیہ دوں گا لیکن آج سے چھ مہینے کے بعد تو چھ مہینے کے بعد اس سو روپے کی وقت یا قوت خرید جو ہے وہ کتنی ہوگی آپ کو آج مجھے یہ بھی بتانا ہے شاہ اگر آپ ضروری محسوس کریں تو وہ بتانا پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ جی جو چھ مہینے کے بعد سو روپے آپ کو ملنا ہے وہ آج کے سو روپے کے برابر نہیں ہے اور یہ بات تو بہت عام کہی جاتی ہے کہ جی زمین جو ہم نے پچاس سال سو سال پہلے سات ساٹھ سال پہلے خریدی تھی وہ جی کوڑیوں کے بھائی خریدی تھی آج اس کی قیمت دیکھیں آپ تو جی کتنی ہے جی بالکل صحیح بات ہے کہ وہ دس ہزار کی زمین جو آج سے پچاس یا چالیس یا ساٹھ سال پہلے خریدی گئی تھی اس کی قیمت آج کے زمانے میں کئی گنا زیادہ ہے لیکن اگر ہم یہ کمپیئر کرنا چاہیں کہ جی یہ جو آج ہمیں کئی کروڑ اس زمین کے مل رہے ہیں اس کی قوت خرید اور وہ جو دس ہزار روپے اس زمانے کے تھے اس کی قوت خرید میں کیا فرق ہے تو شاید ہمارے لیے بہت ساری مایوسی ہو کیونکہ آج جو آپ کو پیسہ مل رہا ہے اس کی قوت خرید وہ نہیں ہے جو کہ آج سے ساٹھ سال پہلے کی پیسے کی تھی تو ساری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے یا آنے والے وقت کے اندر جو ہمیں وصولی ہونی ہے وہ وصولی جو ہے وہ آج کے حساب سے آج کی مناسبت سے اس کا ویلیو کیا ہوگا تو یہ پریزنٹ ویلیو کانسپٹ کا بیسک پریمائس uh, ہے یا بیسک uh, اس کا آرگومنٹ جو ہے وہ یہ ہے اب جیسا میں نے کہا کہ جی آج کے ویلیو کو فیوچر کے ویلیو کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے ہمیں جو فیوچر میں پیسہ آنے کا ہے یا فیوچر کا ویلیو جو ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کر کے آج کے لیول کے حساب سے لے کر کے آنا پڑتا ہے اب وہ جو ڈسکاؤنٹ کا فیکٹر جو ہے وہ کیا چیز ہے مثال کے طور پہ اگر سالانہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ بارہ فیصد ہے تو اگر مجھے سال کے بعد ایک سو بارہ روپے ملیں گے تو وہ آج کے سو روپے کے برابر ہوں گے کیونکہ یہ سو روپے جو ہے یہ میں اگر اس طریقے سے دیکھے آپ کہ جی سو روپے رکھ کے بارہ فیصد کے حساب سے اگر میں اس پہ بارہ روپے کما سکتا ہوں تو سال کے آخر میں وہ سو روپیہ جو ہے وہ ایک سو بارہ روپے ہو جائے گا لیکن آج کا جو سو روپیہ ہے وہ اگر سال کے بعد بھی مجھے سو روپیہ ہی ملنا ہے تو وہ جو سو روپیہ ایک سال کے بعد ملے گا اس کا ویلو آج کے حساب سے کیا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ آج کے حساب سے کم ہوگا کیونکہ اس پہ میں کما کچھ نہیں رہا بلکہ اس کی آ, آ, اس کی قوت خرید کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی اب اس چیز کو جو ہے وہ ہم یہی کہ جی سو روپیہ جو ہے وہ سال کے بعد اگر ایک سو بارہ روپے کے برابر ہے اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بارہ فیصد ہے تو ہم نے کہا کہ جی سو روپے پہ بارہ فیصد کے حساب سے انٹرسٹ لگا لے وہ بارہ روپے بن گئے ایک سو بارہ روپے سال کے آخر میں ملنا چاہیے دوسرے طریقے سے ہم جو فارمولا یوز استعمال کرتے ہیں فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی hundred into one plus R ایک سال کی مدت ہے to the power of one one جو ہے وہ ٹائم انڈیکیٹ کرتا ہے اور یا اس کو جو ہے اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں اب ون پلس آر کا کیا مطلب ہوا آر تو ہو گیا کہ جی جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے اور یہ ون ایڈ کر ایڈ اس میں ہم کر رہے ہیں ایک فیکٹر نکال رہے ہیں تو hundred into one plus zero point one two percent one two ہو گیا to the time to the power of one یعنی ایک سال میں اس کی قیمت کیا نکلے گی تو وہ سو ضربے ایک اشاریہ ایک دو فی دو جو ہے وہ آپ کو ایک سو بارہ روپے کی فگر دے گا یہ چیز جو ہے یہ کہلاتی ہے کمپاؤنڈنگ یا کیلکولیشن آف فیوچر ویلو اب ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ جی ہم اس کو الٹ دیکھیں کہ ایک سو بارہ روپے جو ہمیں ایک سال کے بعد ملنے ہیں ان کا آج کے حساب سے ویلو کیا ہوگا اب پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سو روپے کو جو ہے وہ فارمولہ میں لکھا اب ایک سو بارہ روپے ٹائمز فارمولا وہی ہے times one plus R to the power of minus time minus time کیوں یعنی ٹائم کا مطلب وہ جو پیریڈ ہے کہ جی ایک سال کے بعد مل رہا ہے مائنس ون کیوں کیونکہ وہ جو ایک سال کے بعد مل رہا ہے اس کو آج ہم آج کے ویلیو سے سو وہ مائنس ون ہو گیا کہ جی آج شروع سال میں ہمیں جو ہے یہ پیسہ جو ہے اس کا ویلیو ہم نے دیکھ تو یہ اس طریقے سے اس کو اگر ورک آؤٹ کریں گے تو وہی فارمولا جو ہے وہ آگے ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور یہ چیز جو ہے یہ کہلاتی ہے ڈسکاؤنٹنگ اور پرزینٹ ویلو پہلی جو کیلکولیشن تھی وہ کیلکولیشن آف فیوچر ویلو تھی یہ جو کیلکولیشن ہے جہاں پہ صرف فرق یہ آیا کہ جی جو سال کے بعد آپ نے پیسے دے رہے ہیں وہ فارمولا کے اندر آئے ہیں ریٹ آف انٹرسٹ وہی ہے جو فیکٹر ہے یا جو ٹو دا پار ہے وہ پازیٹو سے نیگیٹو میں چینج ہو گیا کہ جی ایک سال کے بعد جو پیسے آنے ہیں ان کا آج کے حساب سے ویلیو کیا ہے تو وہ نیگیٹو ٹائم ہو جاتا ہے یہ کیلکولیشن جو ہے یہ ڈسکاؤنٹنگ یا پریزنٹ ویلو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب سو روپے دو سال کے بعد ان کا ویلو کیا ہوگا بارہ فیصد کے حساب سے تو ہم وہی فارمولا دو سال کے بعد سو into one plus zero point one اب آف ہمیں فگر جو دے گا وہ دے گا ایک سو پچیس اشاریہ چوالیس تو دو سال کے بعد سو روپے کے اگینسٹ جو پیسہ ہمیں ملنا چاہیے آج کے سو روپے کے اگینسٹ وہ ایک سو پچیس اشاریہ چوالیس پیسے ہونے چاہیے اب اپوزٹ ڈسکاؤنٹنگ کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ جی ایک سو پچیس اشاریہ چوالیس روپے جو ہے ایک سو پچیس اشاریہ چوالیس جو ہے روپے وہ ہمیں دو سال کے بعد اگر ملیں گے تو ان کا آج کے حساب سے کیا ویلیو ہے فارمولا وہی ہے ایک سو پچیس point four four times one plus zero point one two لیکن to the power of minus two time negative ہو گیا اور وہ جو ملٹیپلیکیشن کے لیے آپ پروڈکٹ استعمال کر رہے تھے وہ سو روپے نہیں رہا بلکہ ایک سو پچیس کیونکہ جو فیوچر میں پیسہ ملنا ہے اس کا ویلو آج ڈسکاؤنٹ کر کے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے حساب سے کیا ہے اور یہ سو روپیہ ایک سال کے بعد ایک سو بارہ روپے اور دو سال کے بعد ایک سو پچیس اشاریہ چوالیس بارہ فیصد کے حساب سے تو یہ آپ کی کیلکولیشن یا ویلو بنتا ہے سو روپے کا جہاں پہ آپ ڈسکاؤنٹ فیکٹر یا آپ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بارہ فیصد لے کے چل رہے ہوں اسی چیز کو ہم اگر ایک لیس کے حوالے سے دیکھیں کہ جی ہمارے پاس ایک لیس ہے یا یہ بارہ مہینے پہ ایکسٹینڈ ہے اور اس کو گرافکلی ہم پرزینٹ کر رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جی ہر ایک سٹیج پیریڈ کے ایک ایک ماہ کے کہہ لیں آپ یا ایک ایک ماہ ہی فرض کرتے ہیں کہ جی آپ دس دس ہزار روپے کی انسٹالمنٹس دے رہے ہیں ٹوٹل بارہ مہینے میں آپ نے پیمنٹ یا ادائیگی جو کرنی ہے وہ آپ ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ کر رہے ہیں اور یہ آپ نے اس پورے بارہ مہینے میں یہ ادائیگی کی اس کا پریزنٹ ویلیو کیا ہے آج کے حساب سے ڈے ون پہ پرزینٹ ویلو کیا ہے یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جی یہ کیا ہے تو یہ سلائڈ جو آپ کے سامنے ہے اس سلائڈ کے اندر اس چیز کو گرافکلی ریپرزینٹ کیا گیا کیلکولیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے اب آپ کر سکتے ہیں بہرحال ہم نے آپ کی آسانی کے لیے اسی چیز کو اسی گراف کو جو ہے وہ ایک لیس میں کنورٹ کر دیا ہے کہ جی ایک ایسٹ ہے اس کا فیئر ویلو ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے انسٹالمنٹس بارہ ہیں انسٹالمنٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ دس ہزار روپے ہے اور جو I R R per month ہم نے کیا ہے یعنی امپلسٹ ریٹ آف ریٹرن یا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن وہ ایک فیصد ہے اب یہ یاد رہے کہ ہم نے ہمارا ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ منیمم لیز پیمنٹس اور فیئر ویلو اس کا جو پرزینٹ ویلو وہ اور فیئر ویلو جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے تو اب کیلکولیشن پرزینٹ ویلو کی ہم کرتے ہیں پرزینٹ ویلو کی ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کیسے ہر مہینے تو ہم دس دس ہزار روپیہ دیے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ ہم ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ کر رہے ہیں اب ہر مہینے پہ پرزینٹ ویلو تبدیل ہو رہا ہے پہلے مہینے کی پیمنٹ ہوئی تو پرزینٹ ویلو دس ہزار ضربے ون پلس ایک پرسینٹ کے ایک پرسینٹ کا مطلب ہے point zero one to the power of minus one کیونکہ آپ جو مہینے کے آخر میں کر رہے ہیں پیمنٹ اس کا ویلیو آج کے حساب سے نکالنا چاہ رہے ہیں تو یہ فگر جو ہے یہ جس وقت آتی ہے نو ہزار نو سو ایک روپیہ یعنی جو ایک مہینے کے آخر میں جا کے آپ پیمنٹ کریں گے اس کا آج کے حساب سے مہینے کے شروع میں کے حساب سے اس کا ویلو جو ہے وہ نو ہزار نو سو ایک روپیہ بنتا ہے اسی طریقے سے باقی سارے مہینوں کی آپ جس وقت پرزینٹ ویلو نکالتے جاتے ہیں تو مثلا آخری مہینے کی جو پرزینٹ ویلو ہے وہ وہی فگر دس ہزار ٹائمز فیکٹر بھی وہی ہے ون پوائنٹ زیرو ون لیکن to the power of minus twelve ہے اب یہ فگر جو بنتی ہے وہ آٹھ ہزار آٹھ سو چوہتر روپے بنتی ہے تو یوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مہینے سے لے کے بارہویں مہینے تک میں جو پیمنٹ آنی ہے اس کا پرزینٹ ویلو کے حوالے سے ویلو جو ہے وہ بتدریج کم ہوتا ہے اور یوں ہمارے پاس جو پرزینٹ ویلو آ رہا ہے وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے آپ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی ادائیگی کر رہے ہیں جس کا پرزینٹ ویلو ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے جو میرے فیئر ویلو کے برابر تو یہ بات جو ہے یہ ایک ذہن میں رکھنے کی ہے اور آئی ہوپ کہ یہ جو ایگزامپل ہم نے کیا ابھی آپ کو دکھایا ہے آپ سید کیا ہے اس سے یہ چیز مزید واضح ہو گئی ہوگی بہرحال پرزینٹ ویلو اور آئی آر آر اس کو ہی بات کر رہے ہیں اس کی ہی بات کر رہے ہیں اگر ہم نے کسی سنگل اماؤنٹ کا پریزنٹ ویلو کیلکولیٹ کر رہا ہے تو وہ فیوچر اماؤنٹ کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں پرزینٹ ویلو فیکٹر کے ساتھ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ون پلس آئے ہے to the time minus time ہے یا ٹائم ہے پرزنٹ ویلو کی چونکہ بات ہو رہی ہے آف فیوچر ریسیٹس تو وہ مائنس ٹائم ہوگا تو یہ چیز جو ہے یا یہ فیکٹر جو ہے کہ جی مائنس ٹائم اور مائنس کے بغیر ٹائم اس میں فرق آ رہا ہے اور پرزینٹ ویلو فیکٹر جو ہے وہ پرزینٹ ویلو فیکٹر جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا interest rate implicit in the lease IRR is the discount rate that at the inception of the lease causes the aggregate present value of, number one, the minimum lease payments, and number two, unguaranteed residual value to be equal to the sum of, in the first instance, the fair value of the leased asset, and second, any initial direct costs of the lessor. اب یہ بات جو ہے یہ کیا کہی گئی یہ یہ کہا گیا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے آئی آر آر جو ہے interest rate implicit in the lease also known as I R R یہ وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو لیس کے شروع میں جو آنے والی منیمم لیز پیمنٹس ہیں ان کا اور جو آپ residual value guaranteed residual value جو ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے وہ برابر کرتا ہے جو ایسٹ کا فیئر ویلو ہے اور اگر کوئی لیس کاسٹ جو ہیں وہ انکر کی ہیں شروع میں ان دونوں کے برابر کر دیتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے سچویشن وہ صحیح ہو جاتی ہے اور پرزینٹ ویلو جو ہے وہ ہمارے پاس صحیح آ جاتا اب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی ہم آئی آر آر کیلکولیشن کی ڈسکشن میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ فائنینشیل مینجمنٹ سیریز میں آپ کو اس کی کیلکولیشن بتائی گئی ہے اس کا کانسپٹ بتایا گیا ہے ہم نے جس پوائنٹ آف ویو سے آئی آر آر کو دیکھا ہے وہ اس کے استعمال دیکھا ہے لیزز کے یا لیز کے حوالے سے اب ہم ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں جس میں کہ کیلکولیشن بھی دیکھتے ہیں اس کی پریزنٹیشن بھی اور ڈسکلوجر بھی دیکھتے ہیں اور یہ ساری چیز جو ہے یہ فائنانس لیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک ایسٹ کی کیش پرائس ہے سات لاکھ اکہتر ہزار روپے اور یہ ایسٹ جو ہے یہ لیس ہوا فرض کر لیجئے پہلی جولائی دو ہزار پانچ سے لیس پیمنٹس کے بارے میں ٹرمز جو ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہیں کہ سیکیورٹی ڈپازٹ آپ نے دینا ہے دو لاکھ روپے کا لیس رینٹلز میں چار اینیول رینٹلز شامل ہیں جو کہ شروع ہوں گے تیس جون دو ہزار چھ سے یعنی سال کے آخر میں جا کر کے آپ کو انسٹالمنٹ ادا کرنی ہوگی آئی آر آر جو متعین ہے یا ہے اس وقت وہ ہے پندرہ فیصد پر اینم سالانہ پندرہ فیصد ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی ڈپریسیشن جو ہے وہ چارج کی جانی ہے بیس فیصد کے حساب سے ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ اور جو لیس کی آخری ٹرم ہے وہ یہ ہے ڈپریسیشن انسیڈینٹلی لیز کا لیس ٹرم کا حصہ نہیں ہے یہ ایک اضافی انفارمیشن ہے جو ہمیں پرزنٹیشن کے لیے اور ڈسکلوجر کے لیے ہمیں دیا گیا ہے لیکن لیس ٹرم کا ایک آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ریزیجل ویلو جو ہے اس ایسٹ کا وہ ڈٹرمن کیا جا رہا ہے at the end of the period end of the lease period as two hundred thousand دو لاکھ روپے وہ ڈیٹرمن کیا گیا ہے اور یہ بھی بات لکھی گئی ہے کہ جو آپشن ہے ہمارے پاس کانٹریکٹ لیس کانٹریکٹ جو ہے وہ ہمیں یہ آپشن دے رہا ہے کہ جو ریزیجل ویلو کے اگینسٹ ہم نے جو سیکورٹی ڈپوزٹ دیا تھا وہ ہم ایڈجسٹ کر لیں سیکورٹی ڈپوزٹ ہم سے مانگا گیا ہے دو لاکھ روپے ریزیجل ویلو کا تعین ہوا ہے دو لاکھ روپے تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے ایز اے لیسی کہ ہم لیس ختم ہونے پہ یہ کہیں کہ جناب وہ دو لاکھ روپیہ جو ہم نے آپ کے پاس سیکیورٹی ڈپوزٹ رکھایا تھا وہ آپ اس ایسٹ کی ریزیجل ویلو کے طور پہ ایکسپٹ کریں اور ایسٹ ہمارے حوالے کریں تو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اب آئیں اسی کو ذرا کیلکولیشن کر کے دیکھتے فیئر ویلو یا اس کی کاسٹ جو ہے وہ سات لاکھ اکہتر ہزار روپیہ ہے انسٹالمنٹس جو ہیں وہ چار انسٹالمنٹس ہیں ہر انسٹالمنٹ اریئر میں دی جانی ہے یعنی سال کے ختم ہو جانے کے بعد وہ انسٹالمنٹ دی جائے گی سال کے شروع میں نہیں سال کے اختتام پہ اور چار انسٹالمنٹس ہیں ٹوٹل انسٹالمنٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ دو لاکھ روپیہ ہے سیکورٹی ڈپوزٹ جو ہم سے مانگا گیا ہے وہ دو لاکھ روپیہ مانگا گیا ہے آئی آر آر جو ہے سالانہ وہ پندرہ فیصد ہے اب ہم نے جو کیلکولیشن کرنی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ فائنانس لیز کے اندر جو لیس رینٹل ہے اس میں پرنسپل کا اماؤنٹ بھی شامل ہوتا ہے اور جو فائنانس چارجز ہیں ان کا اماؤنٹ بھی شامل ہوتا ہے لی جو لیس رینٹل کا اماؤنٹ ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ دو لاکھ روپے ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں تو اب ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے پہلا سوال تو جو پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے دو لاکھ روپیہ جو ہے وہ سیکیورٹی ڈپازٹ دیا ہو ہماری فائنینسنگ جو ہے وہ اب ٹوٹل کتنی ہوئی کہ پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے کی ہوئی یا سات لاکھ اکہتر ہزار اکہتر ہزار روپے کی یہ چیز بھی ہم کو ذرا سوچنا ہے اگر تو وہ سیکیورٹی ڈپازٹ جو ہے وہ اس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جی وہ آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی پرنسپل اماؤنٹ تو تب آپ اس کو پرنسپل اماؤنٹ میں سے مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس بیلنس جو رہ جائے گا جو کہ لیسنگ کمپنی نے فائنینس کیا ہوگا وہ پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے رہ جائے گا اگر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ سیکیورٹی ڈپازٹ جو ہے یہ تو ہمارے پاس ایک طریقے سے گارنٹیڈ ہے اماؤنٹ ہے کہ یہ آپ کے پاس رہے گا اور یہ جو ہے یہ سیکورٹی ہے اس کا پرنسپل کے ساتھ تعلق نہیں لیسنگ کمپنی جو ہے وہ آپ کو پورے کے پورے سات لاکھ اکہتر ہزار روپے جو ہے وہ آپ کو آپ کے بہاف پہ لیسی کے بہاف پہ لیسنگ کمپنی جو لیسر کہلاتی ہے وہ پیمنٹ کر رہی ہے to whomsoever you are buying whatever asset you are buying from them اس کی اگر وہ پیمنٹ کر رہی ہے تو سات لاکھ اکہتر ہزار کی پوری کر رہی ہے اور وہ دو لاکھ روپے جو ہے تو پھر سچویشن جو ہے وہ کچھ چینج ہو جائے گی اس وقت یہ فرض کیا گیا ہے اس ایگزامپل کے اندر جو ہم آپ کے سامنے رکھے شو کر رہے ہیں یا سلائیڈ پہ شو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی سات لاکھ اکہتر ہزار کا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کے اگینسٹ جو دو لاکھ کا سیکورٹی ڈپازٹ آپ نے دیا ہے وہ ایڈجسٹ ہو گیا اب ایڈجسٹ ہو جانے کے بعد پیچھے رہ گئے پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے انسٹالمنٹس جو ہم نے پے کرنی ہے وہ چار انسٹالمنٹس پے کرنی ہے دو دو لاکھ روپے کی اب سوال یہ ہوا کہ یہ تو چار انسٹالمنٹس آ گئی اور یہ ٹوٹل آیا آٹھ لاکھ روپے صحیح ہے اب پہلے مہینے کی کیلکولیشن جو ہے فائنینشیل چارج کی اور پھر کانسیکوینٹلی پرنسپل کی اماؤنٹ کی وہ کیا ہوگی آؤٹ اسٹینڈنگ پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے ہے جو آئی آر آر ہے وہ پندرہ فیصد ہے پر اینم ایم تو پہلے سال کی جو آپ نے فائنینشیل چارج ہے وہ پانچ لاکھ اکہتر ہزار ملٹی پلائڈ بائی پندرہ فیصد اور یہ فگر آپ کے پاس آئے گی پچاسی ہزار چھ سو اور پچاس روپے تو وہ دو لاکھ روپے جو پہلے سال کے آخر میں دیے آپ نے اس کے اندر پچاسی ہزار چھ سو پچاس روپے کے فائنینشیل چارجز شامل ہیں بکیا فگر جو ہے وہ آپ کے پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہوگی اور وہ فگر جو ہے وہ دو لاکھ مائنس پچاسی ہزار چھ سو پچاس روپے ایک لاکھ چودہ ہزار اور تین سو پچاس روپے رہ جاتی ہے وہ پانچ لاکھ اکہتر ہزار میں سے مائنس ہو جائے گی آپ کا پرنسپل ریڈیوس ہو کر چار لاکھ چھپن ہزار چھ سو پچاس رہ جائے گا اب دوسرے سال آپ پھر دو لاکھ روپے دے رہے ہیں چار لاکھ چھپن ہزار چھ سو پچاس روپے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس پہ پھر پندرہ فیصد کے حساب سے اگر ہم کیلکولیشن کریں تو فائنینشیل چارج کی فگر جو ہے وہ اڑسٹھ ہزار چار سو اٹھانوے روپے آتی ہے اور پرنسپل جو ہے وہ باقی فگر رہ گئی دو لاکھ مائنس اڑسٹھ ہزار چار سو اٹھانوے روپے تو ایک لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو دو روپے پرنسپل رہ گئی کی فگر رہ گئی یہ ایک لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو دو روپے جو ہیں یہ مائنس کیے جائیں گے چار لاکھ چھپن ہزار چھ سو پچاس میں سے اور آپ کا پرنسپل دوسرے سال کے آخر میں اس طرح ریڈیوس ہو کر تین لاکھ پچیس ہزار ایک سو اور اڑتالیس روپے رہ جائے گا اسی طریقے سے آپ تیسرے سال کی کیلکولیشن جب کریں گے تو اس وقت آپ کے پاس پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ کی فگر ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو بیس روپے رہ جاتی ہے ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو بیس روپے کو جب آپ چوتھے سال کی انسٹالمنٹ دو لاکھ میں سے مائنس کرتے ہیں تو چھبیس ہزار اسی روپے کا فائنانس چارج آتا ہے اور پرنسپل جو ہے وہ بڑھ گیا اب اگر اس ٹیبل پہ ہم نظر ڈالیں تو فائنانس چارج شروع میں زیادہ ہے اور پرنسپل کی ایڈجسٹمنٹ کم ہے لیکن جیسے وقت گزر رہا ہے فائنانس چارج کم ہوتا جا رہا ہے اور پرنسپل کی ری پیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے یوں جو ٹوٹل پیمنٹ ہم نے چار سال میں دو لاکھ روپے کے حساب سے کی وہ آٹھ لاکھ روپے کی ٹوٹل پیمنٹ کی اس آٹھ لاکھ میں دو لاکھ انتیس ہزار روپے جو ہیں وہ فائنانس چارج کے شامل ہیں پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے جو پرنسپل فائنینسڈ تھا وہ شامل ہے اور دو لاکھ روپے چونکہ آلریڈی سیکورٹی ڈپوزٹ کے ایڈجسٹ ہونے ہیں تو وہ دو لاکھ اور پانچ لاکھ اکہتر ہزار ملا کے فیئر ویلو کے حساب سے چیز برابر آ گئی سات لاکھ اکہتر ہزار کی ٹوٹل کاسٹ یوں آپ نے یہ لیز کرائی یعنی اس لیز پہ آپ نے دو لاکھ انتیس ہزار روپے کے فائنانس چارجز پے کیے اور باقی جو ہے وہ پیسہ آپ نے پرنسپل یا اصل کو کا لوٹا دیا جب یہ آپ کام کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹ آپ کا ہے اور وہ بجائے اس کے کہ ایسٹس لیز فائنانسڈ ایسٹ کے کلاسیفیکیشن میں سے نکل کے ان ایسٹس کی کلاسیفیکیشن میں چلے جائیں گے لیکن اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر بعد پھر سے بتا دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کیلکولیشنز ہو گئی اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ریکارڈنگ انٹریز کی کیا ہوگی اور کب کب کیسے ہوگی تو اب اس پہ ذرا نظر دوڑاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی جب لیس شروع ہوتی ہے first July two thousand and five کو ہماری لیس شروع ہوئی اس دن ہم نے ایک ایسٹ ایکوائر کیا جس کا فیئر ویلو یا کاسٹ جو ہے وہ سات لاکھ اکہتر ہزار روپے تھی تو ظاہر ہے کہ ہماری سب سے پہلی انٹری جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا asset subject to finance lease account سات لاکھ اکہتر ہزار اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ عام طور پہ اگر ہم اپنے پاس سے کیش خرچ کر کے پیمنٹ پہ اگر ہم فوری پیمنٹ کے پہ ہم اگر ایسٹ کوئی خریدتے تھے تو اس کی انٹری کریڈٹ بینک ہوتا ڈیبٹ جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس ہو جاتا یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فکسڈ ایسٹس کو آپ ڈیبٹ نہیں کر رہے آپ ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں جو کہلائے گا asset subject to finance lease اس کو آپ ڈیبٹ کریں گے اب پیمنٹ جو ہے آپ نے سات لاکھ اکہتر ہزار کی پوری تو کیے نہیں ہے لہذا لائبلٹی کریٹ ہوگی تو لائبلٹی جب کریٹ ہوگی تو ایک اور اکاؤنٹ کھلے گا liability subject to finance lease اور سات لاکھ اکہتر ہزار کا کریڈٹ اس اکاؤنٹ میں جائے گا یہ تو یہ انٹری جو ہے وہ ہو گئی کہ جی آپ کے پاس ایسٹ بھی آ گیا ایک بکس کے اوپر اور آپ کے پاس جو ہے وہ لائبلٹی بھی اکول اماؤنٹ کی کریٹ ہو گئی لائبلٹی کتنے اماؤنٹ کی ہوئی سات لاکھ اکہتر ہزار روپے کی اب آپ نے سیکورٹی ڈپازٹ بھی پہلی جولائی دو ہزار پانچ کو دیا وہ سیکورٹی ڈپازٹ جو ہے وہ آپ ڈیبٹ کریں گے سیکورٹی ڈپوزٹ کے اکاؤنٹ کے اندر دو لاکھ روپے اور ظاہر ہے کہ پیمنٹ بینک سے کر رہے ہیں آپ تو کریڈٹ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کو جائے گا دو لاکھ روپے تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اب ایک تیسری بات آتی ہے کہ جی یہ جو ہم نے ود ان ٹویلو منتھس جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کیا ہے وہ ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پچاس روپے ہے تو اس پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے میں سے جو کہ ابھی ہم نے کیلکولیشن میں ہم نے یہ تعین کیا کہ جی پہلے سال کی جو انسٹالمنٹ جائے گی اس میں ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پچاس روپے کا اصل کی واپسی ہے اور باقی جو فگر ہے پچاسی ہزار یا جتنے کی بھی تھی وہ فگر جو ہے وہ فائنانس چارج کے اگینسٹ ہے تو سوال یہ اب پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس اسٹیج پہ یعنی پہلی جولائی کو جو ہے وہ ہمیں ایک اور کوئی انٹری کہ جی اس پانچ لاکھ یا سات لاکھ اکہتر ہزار یا پانچ لاکھ اکہتر ہزار یا سات لاکھ اکہتر ہزار میں سے ہماری within next twelve months payment کرنے کی کیا اماؤنٹ ہے کیا اس کو کرنٹ میچورٹی میں ٹرانسفر کرنا ضروری ہے چیز یہ ہے کہ جی لیس آپ کی جو ہے وہ پہلی جولائی دو ہزار پانچ سے شروع ہوئی ہے پرزیومبلی آپ کا ایئر اینڈ جو ہے وہ تیس جون ہے تو تیس جون تک کے اکاؤنٹس تو آپ کے بن گئے تیس جون کو لیس ایگزٹ نہیں کرتی تھی تو تیس جون کے جو تیس جون دو ہزار پانچ کو جو اکاؤنٹس بن رہے ہیں اس کے اندر تو ظاہر ہے اس لیس کا ذکر نہیں آ سکتا جو کہ پہلی جولائی دو ہزار پانچ کو آپ ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں اگر جس وقت ہم لیٹ سے کہ جی ہاف ایئرلی اکاؤنٹس بنا رہے ہیں یا کوارٹرلی اکاؤنٹس بنا رہے ہیں اور یہ کمپنی جس کی ہم نے جس, جس, جس کے لیے ہم نے یہ ایسٹ لیز کیا ہے وہ ایک لسٹڈ کمپنی ہے تو کوارٹرلی اکاؤنٹس بھی بنیں گے ہاف ایئرلی اکاؤنٹس بھی بنیں گے اب اس میں جو ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ود ان ٹویلو منتھس میں جو آپ نے لیس انسٹالمنٹ یا جو آپ نے اماؤنٹ جو ہے پے کرنا ہے پرنسپل کے اگینسٹ اپنی لائبلٹی کے لائبلٹی آپ نے ریکارڈ کی سات لاکھ اکہتر ہزار کی اس کے اگینسٹ جو کچھ بھی آپ آپ نے نے ریکارڈ پیمنٹ کرنا ہے وہ پیمنٹ آپ کو بہرحال حال اکاؤنٹ میں یا ہاف ایئرلی اکاؤنٹ کے اندر آپ کو کرنٹ میچورٹی کے تحت شو کرنا پڑے گی تو اب آپ ایک انٹری کر سکتے ہیں اور وہ انٹری یہ ہے کہ جو آپ نے اکاؤنٹ کھولا تھا liability subject to finance lease اس کو ڈیبٹ کریں پہلے آپ نے اس کو کریڈٹ کیا تھا جب ایسٹ کریٹ ہوا اب آپ اس کو ڈیبٹ کریں بائی ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پچاس اور کریڈٹ کر دیں کرنٹ میچورٹی آف لیز کو بائی دا سیم فگر یعنی ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پچاس روپے تو یوں آپ نے جو liability subject to finance lease تھی اس میں دو حصے اس کے دو حصے کر دیے ایک وہ جو کہ بارہ مہینے سے زیادہ عرصے میں پیمنٹ ہونی ہے اور ایک وہ حصہ جو کہ ود ان ٹویلو منتھس جو ہے وہ پے ہونا ہے یعنی کرنٹ لائبلٹی ایک ہے وہ آپ کی تو یہ انٹریز جو ہیں یہ سمجھ لیں آپ کی جی تین انٹریز بن رہی ہیں ایک جس میں ایسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے دوسرا جس میں سیکورٹی ڈپوزٹ جو آپ نے ادا کیا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور تیسرا جو آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے within the period of twelve months from the start of the lease date اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ total liability against total liability subject to finance lease کے اکاؤنٹ میں سے نکال کے آپ کرنٹ میچورٹی میں ٹرانسفر کریں تو یہ تین اینٹریز آپ کو کرنا ہے اب جس وقت تیس جون دو ہزار چھ کو فرسٹ رینٹل پیمنٹ ہوتی ہے دو لاکھ روپے کی تو اس کی انٹری کیا کی جائے گی بکس آف اکاؤنٹس کے اندر ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ آپ نے کرنٹ میچورٹی میں وہ انسٹالمنٹ یا وہ پرنسپل کا وہ حصہ جو پہلی انسٹالمنٹ میں شامل ہوگا وہ آپ نے علیحدہ ٹرانسفر کر دیا کرنٹ میچورٹی کے اندر تو اب جو آپ پہلی انسٹالمنٹ جب ادا کر رہے ہیں تیس جون کو دو لاکھ روپے کی تو اس میں وہ ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پچاس جو کہ پیبل تھا ود ان ٹویلو منتھس وہ بھی شامل ہے اور اس میں فائنانس چارج بھی شامل ہے تو انٹری پھر یوں بنے گی کہ آپ ڈیبٹ کریں گے کرنٹ میچورٹی کے اکاؤنٹ کو ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پچاس روپے سے آپ ڈیبٹ کریں گے فائنینشل چارجز کے اکاؤنٹ کو پچاسی ہزار چھ سو پچاس روپے سے اور آپ کریڈٹ کریں گے کیونکہ ادائیگی جو ہے لیس انسٹالمنٹ کی وہ آپ ایک چیک دے کے کر رہے ہیں جو کہ بینک کو کریڈٹ ہوگا دو لاکھ روپے کا اسی ڈیٹ پہ اب تیس جون کیونکہ یئر اینڈ ہے تو ایک اور انٹری بھی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جو اگلے بارہ مہینے کے اندر جو انٹری آنی ہے جو انسٹالمنٹ پے ہونی ہے اور اس میں جو پرنسپل ہے اس کی انٹری بھی ہوگی اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی liability subject to finance lease میں سے نکال کے آپ کرنٹ میچورٹی کے اندر لے کے جائیں گے جیسے آپ ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پچاس روپے لے کر کے گئے تھے ویسے ہی اب دوسرے سال کی میں جو دوسرے سال کے آخر میں جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے وہ بھی کرنٹ میچورٹی میں ٹرانسفر کی جائے گی out of the liability subject to lease finance تیسری انٹری جو آپ کو تیس جون دو ہزار چھ کو کرنا ہے وہ ڈپریسن اس ایسٹ پہ ہے کیونکہ یہ ایسٹ فائنانس لیز کے تحت ہوا یہ آپ کی ملکیت ہے علاوہ اس کے ماں سوائے اس کے کہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ابھی آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوگا اور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ پوری ادائیگیاں نہیں کر دیتے لیکن آپ as a lessee depreciation claim کریں گے ڈپریسن کا ریٹ ہمیں بتایا گیا تھا بیس فیصد سال کا اب کاسٹ جو ہم نے جس پہ ایسٹ ریکارڈ کیا وہ سات لاکھ اکہتر ہزار روپے تھے اس پہ بیس فیصد ایک سال کی ڈپریسن ایک لاکھ چون ہزار دو سو روپے بنتی تو یہ آپ ڈپریسن ایکسپینس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور ایکوملیٹڈ ڈپریسن اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے تو یہ اینٹری آپ کی تیس جون دو ہزار چھ کو ہوگی اب تیس جون دو ہزار چھ کو میرے پاس اس لیس کے حوالے سے دو ایکسپینسیز آئے ایک فائنینشیل چارجز پچاسی ہزار چھ سو پچاس روپے اور دوسرا ڈپریسن ایک لاکھ چون ہزار دو سو روپئے یہ دونوں اماؤنٹ جو ہیں پروفٹ اینڈ لاس میں ایونچلی ڈیبٹ ہو جائیں گے وہاں پہ ایز این ایکسپینس شو کیے جائیں گے لائبلٹی جو میری ہے ٹوڈز دا لیسنگ کمپنی وہ ریڈیوس ہو گئی ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پچاس روپئے سے میں نے اس کو پے آف کر دیا اب دوسرا انسٹالمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جتنی ڈیو ہے وہ کرنٹ میچیورٹی میں چلی گئی تو یہ پوزیشن ہوگی تیس جون دو ہزار چھ کو جیسا کہ میں نے کہا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ڈپریسن ایک لاکھ چون ہزار دو سو روپے اور فائنینشیل چارجز پچاسی ہزار چھ سو پچاس روپے جو ہیں وہ آپ appropriate classification cost of goods sold یا فائنینشیل ایکسپینسز اس میں اور فائنینشیل ایکسپینسز ان میں شو کریں گے ڈپریسن اگر وہ مشینری ہے یا پروڈکشن سے ڈائریکٹ تعلق ہے تو وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جائے گی اگر اس کا پروڈکشن سے تعلق نہیں ہے اور وہ ایڈمنسٹریٹو یوز میں ہے چاہے وہ گاڑی ہے چاہے کوئی اور اس قسم کا ایسٹ ہے تو وہ پھر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں شو ہوگی ڈپریسن فائنینشیل چارجز جو آپ نے پے کیے وہ بہرحال فائنینشیل چارجز ہی کی کلاسیفیکیشن میں شو ہوں گے پروفٹ اینڈ لاس میں اس کے علاوہ اگر ہم نے لیسنگ کمپنی کو کسی قسم کے کوئی انسیڈینٹل کی جی پروسیسنگ فی ہوتی ہے یا کوئی اور قسم کی چیز ہوتی ہے وہ اگر ہم نے ادا کی یا ریمبرس کی تو وہ بھی as an expense directly profit and loss account کو یا جیسے انکم اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ directly as an expense show ہوگی تو یہ تو پوزیشن جو ہے پروفٹ اینڈ لاس کے حوالے سے ہو گئی اب بیلنس شیٹ کے اندر ہم کیا پوزیشن شو کریں گے بیلنس شیٹ کے اندر جو ایسٹ ہے اگر وہ پلانٹ تھا تو plant and equipment property plant and equipment کے تحت ایک سب ہیڈ آئے گا assets subject to finance lease اور اس کے نیچے آپ اس ایسٹ کی ڈسکرپشن دینے کے بعد اس کی کاسٹ شو کرتے ہیں کاسٹ اس کی جو ہے وہ سات لاکھ اکہتر ہزار روپے ہے آپ نے ڈپریسن جو سات لاکھ اکہتر ہزار پہ ایک سال کا چارج کیا وہ ایک لاکھ چون ہزار دو سو روپے ہے وہ ایکوملیٹ ڈپریسن ہے کیونکہ ابھی پہلا سال تھا اس کو استعمال کا تو سات لاکھ اکہتر ہزار میں سے آپ ایک لاکھ چون ہزار دو سو روپے نکالیں گے تو آپ کے پاس ریٹرن ڈاؤن ویلو یا بک ویلو اس ایسٹ کا ایک سال کے بعد آ جائے گا یعنی چھ لاکھ سولہ ہزار اور آٹھ سو روپے تو یہ بیلنس شیٹ کے اندر جو ہے assets subject to finance lease کے تحت یہ آپ چھ لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو روپے شو کریں گے تفصیل اس چیز کی جو ہے وہ آپ فکسڈ ایسٹ شیڈیول کے اندر جو کہ آپ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں شامل کریں گے اس میں آپ تفصیل اب ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے جو ہم نے سیکورٹی ڈپازٹ وہ ہم نے کہا تھا کہ جی یہ سیکورٹی ڈپازٹ کے اکاؤنٹ کو تو ڈیبٹ آپ کر دیجئے اور یہ چونکہ ایک ریسیویبل ہے لیکن کرنٹ ریسیویبل نہیں ہے یہ نان کرنٹ ایسٹ ہے تو وہ نان کرنٹ ایسٹس کی کلاسیفیکیشن کے تحت وہ سیکیورٹی ڈپوزٹ جو ہے وہ دو لاکھ روپے کا وہ شو ہوگا اور چونکہ نان کرنٹ ایسٹس بھی بیلنس شیٹ کے اوپر آپ شو کرتے ہیں لہذا یہ بیلنس شیٹ پہ اس کلاسیفیکیشن کے تحت جو ہے وہ شو کیا جائے گا اب لائبلٹی کی بھی بات کر لیں کیونکہ ہم نے لائبلٹی بھی ریکارڈ کی تھی اور یہ بھی بیلنس شیٹ پہ آنی ہے اب جو لائبلٹی آنی ہے وہ کیا آئے گی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی بیلنس شیٹ میں کرنٹ لائبلٹیز کے تحت ایک اور سب کلاسیفیکیشن آئے گی current maturity of long term liabilities اور liabilities against assets subject to finance lease جس میں کہ تیس جون دو ہزار چھ کو جو سیکنڈ انسٹالمنٹ میں سے پرنسپل کا اماؤنٹ ہے جو کہ تیس جون دو ہزار سات کو پے ہوگا وہ اماؤنٹ شو کیا جائے گا اور وہ اگر آپ اپنی کیلکولیشن پہ واپس جائیں تو وہ فگر تھی ایک لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو اور دو روپے کی تو یہ کرنٹ لائبلٹیز کے تحت آپ نے اماؤنٹ جو ہے وہ current maturity of long term liabilities یا liability against assets subject to finance lease اس کے نیچے شو کرنا ہے اب جو بکیا اماؤنٹ رہ گیا اس کو کیا کریں گے نان کرنٹ لائبلٹیز ابھی ہم نے بات کی کرنٹ لائبلٹیز کی اب نان کرنٹ لائبلٹیز کی طرف آ جائے نان کرنٹ لائبلٹیز کے اندر اب دو فگرز اور آئیں گے کس چیز کے against liabilities against asset subject to lease finance اس میں جو تیسری اور چوتھی انسٹالمنٹ جو ہے اس کا اماؤنٹ آئے گا اور چونکہ وہ ریزیجل ویلو جو ہے وہ چار سال کے آخر میں جا کر کے آف سیٹ ہونا ہے اس لیے وہ اماؤنٹ بھی جو ہے وہ وہاں پہ شو کیا کیونکہ اس کی ادائیگی کو آف سیٹ کی جا رہی ہے ریزیجل ویلو کے اگینسٹ چار سال کے آخر میں جب فائنل انسٹالمنٹ پے ہو جاتی ہے اس وقت تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں اماؤنٹس جو ہیں یہ شو ہوں گے اسی طریقے سے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کے اندر جو انفارمیشن ڈسکلوز کرنے کی ہے ڈسکرپشن کے علاوہ وہ ہے کہ reconciliation between the opening and closing balance of the non current liability یعنی موومنٹ جو نان کرنٹ لائبلٹی میں ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے نمبر دو disclosure of minimum lease payments payable within one year two to five years اور اگر پانچ سال سے زیادہ ہیں and a reconciliation of the minimum lease payment and the present values تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں آپ کو شو کرنے کی ہے یہی پرزنٹیشن آپ کے سامنے ہے موومنٹ کی جو بات ہو رہی تھی کہ بیلنس دو ہزار چھ کی فگرس ہیں کمپیریٹو فگر ساتھ دیے ہیں پچھلے سال کچھ نہیں تھا کوئی کمپیربل فگرز نہیں ہیں فرسٹ جولائی کو کوئی لیس نہیں تھی اس کے بعد ڈیورنگ دا ایئر ہم نے سات لاکھ اکہتر ہزار کے ایسٹس ایکوائر کیے repayments during the year اس کو مائنس کیا اور چھ لاکھ چھپن ہزار چھ سو پچاس ہمارے سے پاس باقیہ رہ گئے جس میں سے کرنٹ میچورٹی کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو دو روپے بیلنس رہ گیا پانچ لاکھ پچیس ہزار ایک سو اڑتالیس ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پچاس پہلے سال کی انسٹالمنٹ پہلے سال کے آخر میں جو ہم نے انسٹالمنٹ پے کر دی وہ ہو گئی اور ایک لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو دو روپے جو ہے وہ انسٹالمنٹ ہے جو کہ ہم نے آئندہ سال پے کرنی ہے وہ ہم کرنٹ میچورٹی میں جائیں تو پریزنٹیشن اس طریقے سے آپ کے سامنے آ گئی وہ جو کیلکولیشن ہے کہ جی منیمم لیز پیمنٹس اور فائنینشیل چارجز اور پریزنٹ ویلو اس کی کیلکولیشن اس طریقے سے شو کی جاتی ہے not later than one year اور later than one year and not later than five years اس میں آپ اسپلٹ کر دیتے ہیں کیلکولیشن وہی ہے اماؤنٹس وہی ہیں جو ہم نے آپ کو کیلکولیشن میں پہلے دکھائے تھے اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی لیز پیمنٹس جو ہیں وہ ایڈوانس میں کی جاتی ہیں جب وہ ایڈوانس میں کی جاتی ہیں تو وہ آئی آر آر پہ اور باقی چیزوں پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیز ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جی اس لیکچر کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی ہے اس پہلے کو اس سب چیز کو اسمولیٹ کرنا اور اس کو سمجھ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایڈوانس کی جو پیمنٹ ہے ایڈوانس میں جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں اس کا ذکر ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ آپ سے کریں گے آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ یہ جو ہم نے آپ کو ایگزامپل کر کے دکھایا آپ اس کو دو یا تین مرتبے خود کیجیے تاکہ پریزنٹ ویلیو نکالنے کے حوالے سے فائنانس چارجز اور اس کی سپلٹ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کو ازبر ہو جائے اگلے لیکچر میں ہم advance payments of lease rental کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور کچھ اور سبجیکٹ دوسرا جو ہے اس کے بارے پہ بھی تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ